اے امت کی ماؤ تمہاری گود میں تلاح و زبیر پیدا ہوئے تم ہی نے حمزہ و ابو دجانہ کو جنم دیا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آج تم کیوں خاموش ہو تم اپنے لخت جگر میری حفاظت کے لیے کیوں نہیں بھیجتی اگر تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا ہے تو اپنے جوان بیٹوں کو فوراً تیار کر کے میری حفاظت کے لیے روانہ کر دو اگر یہ غازی رہے تو تمہاری سعادت ہے اور اگر یہ میری حفاظت پر کٹ مرے تو کل قیامت کے دن تمہارا سر اونچا ہوگا جلدی کرو جلدی کرو انتظار کا وقت گزر چکا ہے سوچنے کے لمحات باقی نہیں رہے میری عظمت میں تمہاری عظمت ہے آج اگر اپنے بیٹوں کو تم نے سینے سے لگائے رکھا اور میری آخری اینٹ تک اکھاڑ دی گئی تو پھر قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا جواب دو گی